بھی انتہائی قیمتی ہے وہ مختصر مجمع کے صرف کرنا وہ زیادہ مقرر لہذا ان دوستوں کے اخلاق شب و روز کی محنت دین حق کی خاطر اگر میرے کلیا میں ساتھ لگ جائے تلا یہ ہر ہی ساتھ لگتا تو میں حاضر ہوں دوستان گرامی مختصر بیان دا مختصر بیان دا عنوان شریعت کے بغیر نہ کوئی پاک ہے اور نہ کوئی نجات سبحان اللہ شرح کے بغیر نہ کوئی پاک ہے نہ کوئی نجات پاک بھی شرح نال ہے بندہ اگوں جی بچنا ہے بلکہ دونوں جہان بچنا ہے سبحان اللہ تعالی تو بغیر کوئی پاک نہیں ہو سکتا اللہ پاک کرتا ہے بندہ پاک نہیں اور اللہ چھڈیا ہی بندہ چھٹ سکتا ہے کوئی اپنے آپ دو گلا اللہ تعالی دا تعلق کسی بھی طریقے نال نہیں کو ایسا ہوتے جا بیٹھا گے رب کے پڑ جا گے مدینے جا بیٹھا گے رب کے پڑ جا گے پاکستان بیٹھا گے رب دے انڈیا چ بیٹھا گے رب دے کسی دربار سے بیٹھا گے رب بن خالی علاقے نسبت بندہ نہ پاک ہو سکتا ہے نہ چھٹ سکتا ہے کسی کا بھی کسی نسبی رشتے وہ سمجھے پاک ہو جا گا چھٹ جا گا سب جہالت لا علمی مغروری بھوک ہے نہ مکان نہ زمان نہ تھان کوئی شہ نہ خاندان کوئی نسبت بندے نو پاک نہیں کر سکتی نہ بچا سکتی ہے اگر ہے نسبت پاک اور ہے تو وہ نبی دین اور شریعت نسبت اس کو علاوہ جو کوئی نظریہ رکھتا ہے وہ لانتی ہے کمراہ اپنی تباہی کرتا ہے اللہ تعالی نا کوئی رشتہ بغیر اس کی اطاعت اس کی فرما برداری اور اس کے دین کو قسم سوا لکھ نبیاں کا یہ پیغام ہے اللہ کے قرآن کا یہ پیغام ہے تمام اولیاء آئے ہے تمام صحابہ بیٹھ رہے پیغام اس کو سوا جو کچھ ہے وہ یہودیت ہے اسلام سے کوئی تعلق سبحان اللہ یہ سمجھنا میں فلانے کا بیٹا ہوں تو پاک بھی ہوں اور چھٹیا چھٹکارے آرام لوڑی کوئی نہیں کسی شرح دی دین دی ایک کتا دا سی وہ کہتے تھے نہ لو اپنا واہی پاؤ ہم اللہ کے بیٹے ہیں اللہ کے دوست ہیں محبوب ہیں لنت مسلح روا یا دوں گا ہمیں جہنم کی آگ نہیں لگے گی ہم نے جہنم جانا ہی نہیں ہے یہ وہ سمجھتے تھے اس کو اللہ نے فرمایا اے یہودیو لا پنجابی کہنے کینڈے رہو ہاتھ نہ ٹپو کینڈے رہ ایڈا سان نہ بن لا تبلو تھی دینے کو بلا تکلو تکلو اللہ اللہ سونے دے متعلق کوئی گل کرنی ہے تو اللہ فرمان ہے حق تو سوا نہ کر قرآن خدا ولا تقولوا على الله الا الحق اللہ سے متعلق اللہ وال منسوخ کر کے اگر کوئی گل کرنی ہے تو سوائے حق سے نہیں کرنی اپنی طرف جوڑنی حق کی ہوتا ہے حق گل کہڑی ہوتی جیڑی اللہ فرما وہ حق ہوتی جی اجازت وہ حق ہوگی جی اپنی کرو گے وہ باطل وہ جھوٹ وہ اللہ کے بہتان ہے وہ کبیرہ گنا ہے اس کا حق نال کوئی تعلق نہیں مسلمان بندہ جدو بھی بولے گا حق بولے گا تاکہ میں اللہ کے اوپر بہتان تراشی دا مجرم نہ بن بات نہیں سمجھ رہے بہت نہ حق کدو بولیا جاتا ہے جب خوشامد جی، خوشامدی بندے جہے ہوں وہ حدوں ٹپا کے گل کرتے ہیں آپ نے فرمایا چپ کر مینو تو مینو تو میرے تو ود نہیں جان اللہ سوچ سمجھ تو میں زیادہ وا کیا مطلب کہ جو تیری سوچ سمجھ سے وہ ایک خوشام کے پہلو ہے کہ میں علی جو حقیقت رکھنا وہ تیرے تک بھی سمجھ نہیں نہیں سمجھنا لیا گا میرے بارے کوڑ نہ مار سیدنا امام زین العابدین سلام اللہ علیہ سیدنا امام زین العابدین سلام اللہ علیہ آپ سرکار بھی کسی علاقے نے تاریخ شروع کی تھی حدوں بتاو لگا گلو جنو کہ گلو کرن لگا خوشامد کرن لگا عراقی بڑا خوشامتی سن ان خوشامتی سادات کا بڑا نقصان ہاں جی۔ عراق نے خوشامتی نے سجدہ کا بڑا نقصان آخو بل کے اسلام کا وہ جناب تعریف کرن لگا آپ نے فرمائی کیا چپ کر جا سانو ہی کافی ہے کہ اللہ دے نیک بندے جڑے ہوندے نے انہاں دے وچ اساں رلے رہیے سبحان اللہ اگر کوئی حوالہ چاڑے تو تاریخ دمشق کا کبیر پوری سند دے نال موجود ہے کہ امام زین العابدین نے فرمایا کیا جھوٹ نہ بول سانو یہ نہیں بتھیرا ہے وہ بہت پھیل گئے ہیں کوفے چ اثرات کہ سن کوفے دثرات کہ سن جنہوں نے اہل بیت کا نقصان کیتا عبداللہ بن سبا عبداللہ بن سبا کون سی وہ جو سی اس ظالم نے کلمہ پڑھیا مسلمانہ نو اندر بڑھ کے ختم کرنا سی تاریخ کا ایڈا پکا مسئلہ ہے کہ اس کا انکار سوائے کوئی عنید دے آنی کرے گا سیدنا مولا علی مشکل پوچھا اینا وقت رکھنے سارے مراد آپ مولا علی نو کہن لگ پیا خدا آپ نے یہ لانتا بند فرمایا اے کون ہے لانتی اے ابو بکر عمر نو بھوکن والا یہ جڑے شہر چ رہے گا میں اس شہر چ نہیں رہا گا نام مراد کے خبیس اثرات کوفے چ پے خوشامتا آپ خوشامدی سر دوست خوشامدی دوست نہیں ہوتا سمجھ نہیں لگی سبحان اللہ وہ جو ہےاری خرشام مند ہو دشمنی تو بہری یاری محبت جڑی خالص خوشامتی یار نہیں دشمن میرے بچے نے پڑھیا شیر مولانا شعیب صاحب نے وہ میں دوبارہ جناب نو اس مناسبت نال سنا دینا کھڑی رہا کتنی حقیقت بڑی گل ہے آپ فرما دے جس یاری گندے سونے نبی نسبت قریب حسین پاک جڑا سدکے جا بھریا بن رہا ہے اللہ دے فضل تری چار پینتی سال ہو گئے بولدیا آپ کسی تھان سے خوشامد کی عجیب گل یہ جیڑی گل سارا چوک کتنے بڑے جھوٹے ہو اللہ پر جھوٹ بولتے ماں اجرا کتنے دلیر ہو اللہ کے جھوٹ بولی جانے جی مطلب ہے امام زین اللہ ندیم کے زمانے میں بھی اہل بیت کے متعلق جھوٹ بولن والے ہے سن تریفا جھوٹیاں کرنے والے ہے سن لیکن حسین کا پتر ناسا دیکھنے والا بھی ہے سیاح سید سیا شرح رسول سمجھنے والا سیا سبحان اللہ نیک بندے اور قریشیوں کے نیکوں میں سے ہم بھی ہیں صالحین قومنا ہم اپنی قوم میں قریش کے صالحین اور نیک جو بندے ہیں ان میں ہم بھی ہیں کیا یہ ہماری تعریف تھوڑی ہے اللہ ان نكون من فرمایا ہمیں یہی کافی ہے فحسبنا فحسبنا سبحان اللہ ہمیں یہی کافی ہے سبحان اللہ فحسبنا ان نكون من تو قومنا ہمیں یہی کافی ہے کہ ہم اپنی قوم کے سالمین لوگوں میں داخل ہیں اور ان میں سے ایک ہیں کیا یہ ہمیں کافی نہیں ہمیں اتنا ہی کافی ہے پڑھانے کی کوئی ضرورت نہیں سبحان سبحان اللہ اللہ بولو بولو میں بھی امام زین اللہ بدین اور اہل بیت اور صلاح صالحین کے سبق کے مطابق ہمیشہ اعتدال پر رہتا ہوں اور یہ جھوٹ اور خوشامد سادات کے متعلق چلتی ہے اس کے سراسر خلاف اور سادات کی تباہی کو اس کو سامان سمجھتا ہوں تو آپ جتنے بے وقوف ہیں وہ سمجھتے ہیں جس کی دشمن ہے یا بے وقوف ہے یا منافق ہے یا پرست ہے وہ سمجھتے ہیں جس کی ہمارا دشمن ہے اور کام بات یہ دشمن نہیں یہ اللہ اور اہل بیت اور صحابہ اور اسلام کے متعلق سوائے حق کے کچھ جاری منظور نہیں مجھے صالحین اور سال ہی اولیاء اور پاپوں کی جاری منظور ہے چار بڑا ہو گے وہ سمجھ آ رہی حق اللہ پر حق کہنے لگا ہاں، اللہ پر حق کیا ہوگا جو قرآن میں ہے جو حدیث میں ہے جو شریعت میں ہے وہ حق اللہ پر کیوں وہ اس کی بات ہے جو آپ کے پیش ہو رہی ہے وہی کہیں گے جو اللہ نے کہا یا اللہ تیری بات آگے پیش کر دی تو تو حق ہے تیری بات حق ہے سبحان سنو میرے دوستو لوگ سمجھتے ہیں اور کئی سید بلا علم ہیں وہ بھی سمجھتے ہیں یا انگریزی نے ان کو گمراہ کر رکھا ہے تو وہ بھی سمجھتے ہیں کیا اسی پاک ہاں سید پاک ہوں ہوں اس کی عام ان چل رہا ہے کہ ساری شریعت رسول بھی سید چھڑ جا رہے ہیں مڑ بھی پاک آخر تے سید ساری شریعت تو باہر بیٹھا ہوئے تو آدھا جنت میری پک کیوں نسب میرا پک رد کرنا خود سجدہ دا بھی فرض بنتا ہے کہ جڑا رسول دی وراثت اور نیابت کچھ رکھتا ہے او دا بھی فرض بنتا ہے تاکہ پھر اسلام میں چاہیے تے یہودیاں دا نظریہ ختم ہو جائے سبحان اللہ اس کو کہتے ہیں نظریہ ابنیت یا تفاخر نسلی یا محض نصب کو مقدم سمجھنا دین پر نسب دین تو اگے پہلو دس دیتا ہے کہ یہودیاں کا نظریہ ہے دین ہوئے نہ ہوئے سارے نبیاں کی دشمنی کرو سید الانبیاء زہر دو ساری زندگی سید الانبیاء کی دشمنی صرف نبیاں کا پتر ہونا کافی ہے اللہ سید روپیہ آئے انہوں نے یہ سب دتا ہنردار کوئی اللہ کا بیٹا اور محبوب نہیں اگر ہے تو صرف اللہ کے دین کی وجہ سے اور اس وجہ سے نہیں ہو سکتا ایمان تو بغیر نسب فائدہ دینا رشتہ نبی کا اولاد نبی ہونا فائدہ دینا یہ ساری حضرت آدم رسول ہے نبی ہے تو ہر سال کہنے پتر بن گئے نبی رسول آپ سارے بچتے ہیں ابو جہل بھی بخشیا کیوں آخر آٹم کا بوتی ابو لہب بھی بخشے کیوں آگے آدم اور اتنے میں یہ بھی گل کرتا جانا کوئی نہ کوئی کتے کا پتر ہونا ہے انہیں میرا ادھر بھی کٹ لینا کٹ کے پچھوں کٹ کے آخر ویکھے کہ جل جنتی ہاں، جی ہاں، جی ہاں۔ اور ایک تنظیم زیادہ گزرے گزرے بھی کچنا ہے اپنے دادے استاد جھوٹ بھی بولنے اپنے دادے استاد اوپر بھی ہونے سر مشہور گل یہ مگر سن سنا سن استاد اب جا رہا سی مگروں معلوم ہوا کسی حق والے نو اگر دنیا چڑ جائے تو وہ غلط ہون کی نشانی یعنی نہیں اگر ہوگی تو پھر حسین غلط بنتے ہیں مسلم غلط بنتے ہیں جنہیں کوئی ہک بھی نہیں بچا اج دلان کی ہوا کے مگر نہ ٹریا کر سمجھ نہیں لگی اج تو بعد جن آ رہے جن کاٹھیے کمالیے دے علاقے میں چیزا وطنی دے جنہیں کاٹھیے میں سارے ہی صاحب ساتھے موچی تیلی سان میرا تو گجر بھی جدو بھی اگے صاحب بن لگے تو ہاتھ مار مار مارتا شان کر روپیہ بھی نہیں دیا یاد یار مجمے ہے سارے نبی کا دشا نہ میرے دس دے نہ روپیہ نہ آخو کسی پیر نو نبی ملی کا چڑا لینا چاہتے سی ہندو میں نہیں جانو کیونکہ سب بارے آدم کی اولاد نے معلوم ان شاء اللہ شاید قرآن دن جلسہ جناب ہے پانچ اپریل والا اتنے ان شاء اللہ سپوتی ہے ساری گلا میںقبال اقبال فرما میرے تو پوچھو سچی پوچھ رہے ہو اج میں پڑھے لکھے تو میرا دل چکیا جا رہا دن ب دن ان پڑھا دے جا کھلو گئے انہیں خلوص دست انہیں کی درد پستا بقول قلندر اقبال ہے مریدوں اقبال فرماؤں ہے مرید مخلے سے پیر کے مرنا منافع فرما ہے یا کوئی پاک بندہ نسب نہ تو پھر ساری آئی اولاد پاک بھی ہونی سچی بھی ہونی اور اتنے لوگ گل بھی بنائی پاک بھی آر آدھے نے میاں سارے سفارشی پکے ہو گئے انہوں اپنی پہلی بولی نال کوئی فرق نہیں نہیں نہیں پتا لگتا معلوم کچھ کچھ پہلو جانے علم تمیز پہلو کی آخر ایک بڑے پاس پلیت پالس ہے سبحان اللہ اپنے منہ آخنا گندی نالی کا پانی جی مرضی ہو گندی نالی کا پانی تو ادھر خوشامتی سچائی نہیں کوئی اچھا میرے حضرت صاحب سوچنا فرمایا مایا پاک ہوگا آپ نے فرمایا سید آخو جس غسل فرض ہوتا ہے اس لیے غسل آپ آخو پاپ ہے دسو نہیں جی۔ سو نماز پڑھ سکے مسجد جا سکتا امام بن سکتا روزہ رسول سے جا سکتا قرآن ہاتھ لا سکتا کر سکتا ہے کیوں نہیں اج تو بعد سید باوے غسل کرے تو باوے کرے استنجا کرے تو تسا نماز ضرور پڑھنی ہے پڑھے جی ہاں۔ سمجھ نہیں آئی جی۔ بندہ شاہ علی مشکل کشا آپ زلفا نہیں سی رکھے ہمیشہ وال منا کے ٹنڈ کرا کے رکھتے سن کسی آخر حضور کیوں کر دیا فرمایا لو لو دے مٹھ جڑا نا نپاکی وڑ جاتی میں منا رکھنا تاکہ ہار مٹ پانی پہنچ جائے علی کرے جی سلے میری سبحان اللہ پر مسجد کی ایک مٹی کسی مومن نے نیت کی تھی وہ اللہ کا گھر بنا گیا سید غسل فرض ہو گئے تو چھٹ گئے ایک حکم رسول سبحان اللہ ایک حکم رسول کا غسل آ سید چھٹ گئے مٹی دے لگ کے نہیں جا سکتا معلوم ہوا سالویا بلکہ انہوں دا منکر بن کے انہوں دا گستاخ بن کے دین کا دشمن بن کے رسول کے دشمن دا سجن بن کے میں ایک گل کرنا چاہنا کر سکتا یزید دا سکول ہوں سید داخلہ لینا بولو سچی بجائے یزید دا سکول ہوں سید داخلہ لینا سی سال سال کرنا میری گل سمجھ گل سمجھ جائے چاسی واپس یزید دا سکول ہوں سید داخلہ لینا جی۔ یہ ہو دن کا سسور رہے سید داخلہ کی لیے سلحان اللہ اللہ کیا اللہ سبحان اللہ سلحان اللہ سلحان اللہ میںلہن سنا جو مرضی کریں گے سانو کوئی عذاب نہیں ہونا یاد رکھنا میری گل یہ نظریہ کفر کا ہے اسلام کا نظریہ کی میں رسول کے خلاف چلا گا جہنم جاواں گا پھر گناہ ہو بھی جان دے جو گا کچھ نہیں ہونا مرتا جڑا سمجھے جو بھیڑ کراں گا تو سزا لبے گی نیکی کراں گا جزا لبے گی پھر گناہ ہو بھی جائیں گا اللہ پاک آئیے سمجھ کوئی نہ یہ ہوئی مطلب اس حدیث کا منخالا انا فی الجنہ فو فی النار حدیث میں آتا ہے مستدرک حاکم کی حدیث ہے جو کہے میں جنتی ہوں وہ جاننی کون کیا بات سبحان اللہ آپ کے ساتھ توجہ ہے سونے ہوں ہوں میں نظریہ دسنا سن لوگ یہ سمجھتے ہیں سید جو کرے کوئی ہوئی قرآن دستا ہے اور حدیث دستی ہے اور امام حسن دی لڑی دستی ہے اور حسین دی لڑی دستی ہے اور شیعہ دیا بھی کتابیں دستی ہیں دگنے دا حقدار کچھ دنیا کی سمجھی میں پوری دنیا نو چیلنج کرنا جہاں میں دعوی غلط ترجمہ ویخ لوائے جی میں کیا دسنا کرے میں نہ ہوئے میرا نک وٹ ارشاد ربانی فرمایا من کن ویوں اچھا، جی۔ گھر میری کی کی جی، مطلب پلان ہو سکی ہو نا ہاں جی۔ البیت دا ترجمہ ہے سبحان اللہ یہ مطلب گھر پہلی پہلی گھر آخر بیت بندے دے وہ ہمیشہ بیوی ہوں سبحان اللہ بے شک پہلے گھر والے حضور سے اہل بیت کہڑے نے انہوں نے اللہ فرما رہا اے نبی دیا گھر والیاں تھے جیڑی بھی کوئی بدی کرے گی نا برائی کرے گی اگر کرے تو کی ہونا ہے لها العذاب ضعفين عذاب سبحان قرآن عام بندہ کی ترجمہ سمجھتا سمجھ رہا ہے لہل آگاہ دگنا دگنا عذاب ہے اور اگے بھی فرمانا ہے وہ کان آزاد کا اللہ ہے اسے ہوئی بے نیازی اللہ فرماتا ہے یہ اللہ دے سوکھا کام ہے نا سمجھا جی نبی دی والی والیاں اللہ نو پھڑنا اوکھا ہو جانا میرے اگے کچھ اوکھی نہیں وہ بھی میرا بندہ تھی بھی میرے بندے وہ مخلوق میری میں کسے پڑا فلاں وجہ رو پڑنا اور میرے نال نہ ہوتا ہے سب کام اگر قرآن اللہ جی لوڑے والے کا آشک نہیں قرآن کا آشک اگر میں بھی آشے والا کام کرا تو گلا میرا آواز میری کوئی اللہ جی لوڑے والے لوگ رکھ کوئی صرف گل ہے کہ میرے کنجر بڑا دوال نہیں آؤں فرمایا اگر تصا نیک عمل کرو گے اللہ رسول کے دار رہو گے نبی دیا گھر والیاں اصل کیا کریں گے دگنا اجر ہوئے غور کرنا سزا بھی دوری تے جزا تے اجر بھی سبحان اللہ یہ مطلب ہے یہ مطلب ہے رسول پاک کی خاص نسبت رکھنے والے بندے اگر وہ رسول کی تابے داری کرن تو پھر اگر دوسرا کوئی وہ بھی اونا دے برابر کرے یہ بھی اونا ہے وہ بھی اونا بالکل برابر تابے داری کر سید رتبا بد جا سہارا سہارا اللہ کا قرآن یہ صدیق تے فاروق دا رتبہ کیوں بتا جواب برابر چل اس نے خدمت شروع کی جس جیسے مولا علی رسول اللہ کی انگلی پھڑ کے ٹور گئے سبحان اللہ سیدہ خدیجہ کبرا بیبیاں بی آئیں لی مومن مولا علی بچے آئیں لی مومن پہلے مومن صدیق اکبر مرتا میں چوپے لی مومن کیوں ایسا مجبور ہونے ہیں صدیق اکبر کا شان بیان کرنے وقت مرتبہ پہلا نمبر اس واسطے سیدہ سب جاتا سارے پہلیا کی مسلمان لیکن سمجھتا ہے پہلی گل آخر جڑا آخر نبی کا آسرا بلکہ میں وضاحت کر دینا جہا بندہ آخ ابو طالب تو فیض رسول نو پہنچیا یا حضور دی امت کسی نو کوئی آکھے کہ نبی پاک سرکار کا آسرا اور فلانا وہ اسلام تو خارج ہو کیونکہ ادھر اندر رسول دے کسی ہور نو فضیلت دین میری گل نہیں سمجھ میرا نبی ہر ایک کا آسرا نبی نو سمجھنا کہ نعوذ باللہ من ذالک اللہ تو بخشواں اللہ تو کوئی لین رسول کسی کا محتاج ہے بندہ کافر ہر ایک اللہ کو لینا ہوئے تو وہ محتاج ہوتا ہے رسول کے دربار آگے جی سمجھ ایک لانتی پتہ نہیں کہڑے کہڑے ہوں کہ اللہ معاف کرے کوئی ایمان نال ہڑ آ گیا دشمنا نے صحابہ تو دشمن دشمنا نے اہل بیت یقین رکھنا کیوں پہلو میں دس گیا جہاں خوشامدی ہوں نا وہ ہمیشہ دشمن ہوں اہل بیت دے خوشامدی ہیں اہل بیت دے حبدار جو اہل بیت دے حبدار جو ہوں ہون گے نا تے اوہی ہون گے او اوہی عقیدہ اعتدال والا رکھن جڑا اہل بیت دا ہے جیں امام حسین رضی اللہ عنہ نے ہن دسیا ہے فرمایا حد نہ وڈھاؤ سبحان اج کل خوشامدی انج نے اور اساں جدو سجدا نو بدا چڑھا کے نبی تو بھی ابو طالب نو نبی تو بھی بدا جا گے نا تو بخشے گئے آپ کام بن گیا وان کیا تین پتا نہیں حضرت مولا علی مشکل کشا فرماندن صحیح سند نال ثابت نہ ہوئے میں زبان وڈانا فرمایا اگر کوئی بندہ مینو ابو بکر عمر تو بداو آخے گا بداو دی کوشش کرے گا فضیلت دین دی کوشش کرے گا جلد تو ہوں سمانی نہ جلدا میں انہوں اسی بارہ کا اسی معلوم ہے خوشحال خوشامد کر کے انہوں نے راضی کرنے کی کوئی کوشش نہ کرے ہمیشہ خوش ہوتے ہیں وہ بڑے ہی بنا لوگ نے وہ خوشامد کے راضی نہیں ہوتے مراد کی ڈیبے وقوف دنیا جھوٹ بول گئے مراد آؤ سچے رہے سچا سچ نہیں ہوتا جی میں ضرور سچ مرچ پر لگنی جی ہاں۔ ہو بندہ سچا ہو سچ مرچا لگے ہونا امام زین قرآن سنایا امام زین اللہ سلمان مذہب کی کتاب سنا کے مذہب کی کتاب اصول کافی جی نے اصول کافی عقیدہ عقیدے کتاب سنانا باب نمبر اللہ اکبر حدثنا احمد بن عمر الخلال قال قلت الحسن عمن عاندك ولم يعرف حقك من عليه السلام عليه السلام هو وسائر الناس السماء في الإعقاب وقال كان علي بن الحسين يقول عليهم بيع الفن والإعقاب سبحان الله قرآن اس بيجي بيع الفن اتھے کی آیا بيع الفن عقاب اتھے عذاب آیا اتھے عقاب آیا عذاب دمانا بھی عذاب اتھے عقاب دمانا بھی عذاب امام امام علی رضا یہاں تو کسی نے پوچھا آزو اگر تھوڑی امامت بارہ امام سنے نا شیعہ مذہب بارہ امام منتے ہیں اصا اہل بیت دے انہوں بزرگوں سارے حسن کی لڑی بھی امام مانی ہے حسین کی لڑی بھی امام مانی توجہ ہے سبحان اللہ آخری گل میں تمہیں آخر تھوڑا بہت ان شاء اللہ اوکے کر اگر پوچھا گیا امام علی لگا دو حضور تھوڑی امامت نو جڑا بندہ نہ منے تو ہووے بھی سید آ خاتون کی اولاد ہووے بھی سید من فاطمہ سیدہ دی اولاد امام امام علی رضا ستا سیادیم ہو سید حسن حسین امامت مامت آپ امام بن کھلوے پارت ہوگو ہو گیا جی لوگ نہ من من برابر عذاب ہونا انہاں فرمایا جی شیعہ مذہب کی کتاب بتایا انہاں فرمایا علی بن حسین علی بن حسین کانا یقین علی بن حسین کیا کر ہیں فرمایا زین اللہ فرمان دے سن امام جڑے بارہ ہیں انہوں امام نہ بنے آپ امام بنے سید آپ امام بنے آتے او برابر عذاب نہیں پاوے گا لوکاں دے اینو عذاب دگنا ہونا ہے سید نو عذاب دگنا ہونا ہے تے امام نو نہ مننے سید نو عذاب دگنا ہونا ہے تے امام نو نہ مننے آپ امام بنے سید نو عذاب دگنا ہونا ہے تے آپ امام بنے تے صحیح امام نو امام نہ مننے اور میں پوچھنا سچی دس امام دی امامت نو نہ مننے تے اونوں تے دگنا عذاب ہونا ہے تے جڑے رسول دی شریعت نو سمجھ سمجھا گے معلوم ہوا کام دین سی کا دین دیا تم ہونا یہ تو سنیا پہلی بار پہلو کسی کو سنیا نہیں ہر کئی دہاڑے تڈے اندر لڑائی ہونی ہوں بھی لاڑ رہا ہونا اج تک کسی محبت کو نہیں سنیا کوئی نو گل جس میں مل غور کرتے قرآن حضور جوڑے پاک کا صدقہ اسلام کے کئی قرض سن مسلمانوں سے جڑے میرے حضرت صاحب نے لائے نے انہوں نے نہیں سکھایا مڑ میں لوایا حضور جوڑے پاک کا صدقہ اس انداز اس موضوع لطیف نازک موضوع ہے اور اس موضوع اللہ دے فضل نال اس لطافت نال ادا کرنا کہ اللہ دا فضل ہے ناچیر کے کرم بے شک آگے جے سمجھ سبحان اللہ اگر اندر نو مناونا نہ مناونا اللہ جل شانہ صدقہ مدینے دے تاجدار دا ساڈی تاجدار خدمت قبول فرمائے سلطان بہت شیر بہت شیخ